www.attableek.com, the reviver of Iman. كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم حضرت موسا علیہ السلاط والسلام کی برکت سے قاتل کا پتہ چل گیا کہ مقتول کو کس نے قتل کیا تھا اور یہ سب پتہ چلنا معجزانہ طور پر ہوا یہ حضرت موسا علیہ اور والسلام کی برکت سے ہوا اتنا ہونے کے بعد تو یہ حال ہونا چاہیے تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام کے دامن کو نہ چھوڑ دے ان کی تعلیمات کو نہ چھوڑ دے ان کے اشارے پر زندگی گزارتے لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کا مزاج اتنا ٹیڑھا رہا کہ اتنے واقعات دیکھنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں نرمی نہیں آئی تھی اور نبی کی بات ماننے کا جذبہ نہیں آیا بلکہ وہی ہٹ درمی کا سلسلہ جاری رہا سرکار کے زمانے کے جو یہود تھے ان کا بھی یہی حال تھا اس لیے اللہ تعالی حضور کو تسلی دلا رہے ہیں کہ آپ کے تو اتنے معجزات انہوں نے نہیں دیکھے اگر چین کی کتاب میں آپ کی پیشینگوئیاں ہیں نشانیاں بھی ہیں لیکن اگر یہ لوگ نہیں مانتے اور ہٹ دھرمی کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ بھی ہٹ دھرمی کا بڑا معاملہ رکھا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی سختیوں کو پتھر کی سختی کے ساتھ تعبیر کیا ہے یوں فرمایا کہ پتھر الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی دل کا سخت ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ آدمی بڑا پتھر دل ہے سنگ دل ہے جب کوئی بات اس کے دل میں نہیں اترتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنگ دل واقع ہوا ہے پھر اس کو بات پلے نہیں پڑتی اللہ تعالیٰ وہی بات یہاں یہود کے لیے فرما رہے ہیں سما کسب کلو اس کے بعد بھی تمہارے دلوں کی سختی ختم نہیں ہوئی ختم ہوتی تو حضرت علیہ السلام کی مان کر زندگی گزارتے فرماتے ہیں کہ پتھر بھی ایک درجے میں کچھ نرمی اختیار کرتا ہوگا اس میں کچھ نرمی آتی ہوگی یہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہیں کیوں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ ہم لوگ پہاڑوں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بانس پہاڑوں کے پتھروں کے بیچ میں سے نہریں جاری ہے تو پتھروں کے دل پھٹے ہیں اور ان میں سے لوگوں کے لیے فائدہ مند چیز پانی جاری ہوئی ہے یہودی ایسے سخت جان تھے کہ ان کی ذات سے نہ ان کو کچھ فائدہ ہوتا تھا نہ کوئی دوسرے کو ان سے نفع پہنچنے کی امید تھی بلکہ جو سرکار پر ایمان لانا بھی چاہتے ہوں گے ان کو یہ لوگ روکتے تھے نہ لانے نہیں دیتے رکاوٹ بنتے تھے خود قبول نہیں کرتے تھے اور جو قبول کرنا چاہے ان کے لیے رکاوٹ بنتے تھے اللہ فرماتے بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ لما یا تفجر و منہل انہار کہ ان میں سے نہریں جو ہیں وہ جاری ہوتی ہیں تو یہ پتھر تو اچھے ہوئے کہ ان میں سے پانی نکلا اور یہ پانی کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوا تو بانس پتھر ایسے ہیں اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ بھائی ہم تو بہت سے پتھروں کو دیکھتے ہیں اس میں سے تو کوئی نہریں نہیں نکلی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بانس پتھروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہر پتھر کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے دوسری بات فرماتے ہیں کہ بانس پتھر وہ ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان کے بیچ میں سے پانی کے سودے نکلتے ہیں اور پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں جو لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں پہاڑوں میں ان کو نظر آتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو ہے وہ پانی کا چشمہ ہے اب اتنے اوپر کس نے پانی پہنچایا ظاہری بات ہے کہ اللہ نے پہنچایا اور تیسری قسم پتھر کی وہ بیان فرمائی کہ بعض پتھر وہ ہیں کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بلندیوں سے گر جاتے ہیں اور زمین پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں سجدے کی کیفیت ہو جاتی ہے ان کی اب پتھروں کا زمین دوز ہونا یہ ان کا سجدہ ہے جتنے جانور ہیں دنیا میں جمادات نباتات ہیں تمام کے اندر نماز کی کوئی حیرت اور کوئی شکل ہے مثلا درخت جو ہے وہ قیام کی شکل میں ہے قیام کیا ہوا ہے درختوں نے اور چوپائے جتنے ہیں وہ تمام رکو کی حالت میں ہیں اور جو رینگنے والے جانور ہیں وہ سب سجدے کی حالت میں ہیں اور پہاڑ جو ہیں وہ قبوت کی حالت میں ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ملائکہ میں بھی سلسلہ رکھا ہے بعض ملائکہ قیام میں ہیں بعض ملائکہ کو رکوع کا وظیفہ دیا گیا ہے بعض کو سجے کا وظیفہ دیا گیا ہے بعض کو قیام کا دیا گیا ہے اور بعض کو تصویر اور تحلیل کا دیا گیا ہے تو یہ ہر وقت اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کو ضرور کیا ہے مثال کے طور پر فصلوں کو غلہ دینے کا کام دیا ہے وہ کرتے ہیں آفتاب کو روشنی دینے کا کام دیا ہے وہ کر رہے ہیں چاند کو بڑھنے گھٹنے کا کام دیا ہے وہ کر رہا ہے ایک انسان کو عبادت کا کام دیا ہے وہ صحیح نہیں کر رہا ہے دنیا کی جتنی مخلوق ہے وہ تمام اللہ نے بنائی ہے انسان کے لیے اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے لیکن دنیا کی ہر مخلوق اپنا کام اللہ کے حکم کے مطابق ہماری خدمت کا برابر انجام دے دی لیکن جس انسان کو اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے واسطے بنایا ہے وہ اپنا فریضہ صحیح طور پر انجام نہیں دے رہے ہیں آفتاب کبھی لیٹ نہیں ہوتا چاند کبھی ڈیلے نہیں ہوتا ستارے کبھی ہڑتال نہیں کرتے سب اپنے اپنے کاموں میں برابر لگے ہوئے ہیں شیخ سادی فرماتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ انسان بھی اپنے کام میں لگتا یعنی بندگی کا جو فریضہ ہے اس کو بجا لاتا اور اس کو انجام دیتا تو تین قسم کے پتھروں کا تذکرہ کیا ہے ایک تو وہ جن کے بیچ میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں دوسرے وہ جن کے سینے چاک ہو جاتے ہیں اور بیچ میں سے چشمے جاری ہوتے ہیں اور تیسرے وہ پتھر جن پر اللہ کے خوف کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ بلندیوں سے گر کر زمین پر آ جاتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان سجدہ ریز رہتا اللہ کی عظمتوں کی وجہ سے اس کا سر ہمیشہ جھکا ہوا رہتا واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام کا ایک پتھر کے پاس سے گزر ہوا اور وہ پتھر جو تھا وہ رو رہا تھا یہ آواز حضرت موسا علیہ السلام نے اس کے سن رونے کی سن لی تو کھڑے ہو گئے ٹھٹک کر اور سوال کیا کہ پتھر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے کیوں رو رہا ہے پتھر نے جواب دیا کہ موسا آپ نے نہیں سنا اللہ تعالی جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر کو بنانے والے ہیں انسان اور پتھر یہ دونوں جہنم کے ایندھن بنیں گے اور ظاہری بات ہے کہ میرا تو کوئی قصور ہے لیکن جہنم کی حرارت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالی نے پتھر کا استعمال بیان فرمایا ہے پتھر دیر سے گرم ہوتا ہے لیکن اس کی حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بہت دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے دیر سے گرم ہوتا ہے حرارت زیادہ ہوتی ہے اور دیر سے منتا ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے اور مجھے ڈالا جائے گا تو میں اس دکھ میں رو رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کم سے کم مجھے جہنم سے بچا دیجیے اور موسا ہو سکے تو آپ اللہ سے درخواست فرمائیے کہ مجھے جہنم میں نہ ڈالا جائے انبیاء کرام بڑے رحم دل ہوتے ہیں جو بھی درخواست کی جائے فوراً منظور کرتے ہیں سرکار کے پاس ضرورت مند لوگ آتے تھے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو آپ قبضہ لیتے تھے اور اس کی ضرورت کو پورا فرماتے تھے دلی کا عالم یہ ہے کہ ضرورت مند آئے اور اس کو نہ کہے یہ نبی سے نہیں ہو سکتا تھا اس بنا پر حضرت موسا علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائی ہے اور دعا فرمائی اللہ تیری رحمت تو بہت وسیع ہے نا تو اپنی وسیع رحمت کی برکت سے یہ پتھر کو آنکھ سے چھٹکارا دے دیجیے جہنم سے چھٹکارا دے دیجیے تیرے لیے کیا بعید ہے یہ اور واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے علماء نے لکھا ہے کہ جن پتھروں کی عبادت کی جاتی ہے وہ پتھروں کو بھی جو پوجا کے پتھر ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیوں وہ تو لوگوں نے بنائے تھے لیکن ان کو جہنم میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے علماء نے جواب دیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو ان کی عبادت کرنے والے تھے ان کو اپنے انجام کا پتہ چل جائے کہ جن کی ہم عبادت کر رہے تھے جب وہ خود جہنم میں ہیں تو ہم کہاں ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ پتھر معذب نہ بھی ہوں لیکن ان کا انجام بتا کر ان کے پرستاروں کو انجام بتایا گیا کہ تمہارا کیا انجام ہو سکتا ہے دوسری ایک بات یہ فرمائی ہے کہ یہ جتنے پوجا کیے جانے والے پتھر ہیں یہ پتھروں کو پوجنے والوں نے سفارشی مانا ہے کہ یہ ہماری اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے اور ہم کو چھڑائیں گے جہنم سے نجات دلائیں گے لیکن جب یہ اپنے ان تمام پتھروں کو اور مورتوں کو جہنم میں دیکھیں گے تو ان کی امید منقطع ہو جائے گی کہ اب ان سے کیا سفارش کروائیں گے یہ تو خود ہی مبتلا ہیں یہ تو خود ہی مصیبت میں ہے اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ان نما من دون اللہ کی و جہنم اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی پرستش کرتے ہو وہ تو سب جہنم کا ہی بننے والے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ سورج کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا سوال ہوتا ہے کہ سورج تک کیا تو ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے وہ تو اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے فرما برداری کے باوجود اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے اللہ بتاتے ہیں میں چھوڑ دوں کسی کو بخش دوں یہ میرا فضل ہے اور میں پکڑ کر بتاتا ہوں کہ اس طرح سے گرفت کر سکتا ہوں چاہے کوئی بھی ہو دیکھو آفتاب کو گرہن لگتا ہے کہ نہیں آفتاب پکڑا جاتا ہے کہ نہیں چاند فرما برداری کے باوجود پکڑا جاتا ہے کہ نہیں اللہ بتاتے ہیں کہ اتنا کرنے کے باوجود میرے غضب کا شکار ہو سکتے ہیں تو جو رات دن نافرمان ہو وہ غضب کا شکار نہیں ہو سکتے تو ان کو کتنا ڈرنا چاہیے اس لیے آفتاب گرہن میں اور چاند گرہن میں نمازیں بتائی کہ تم عبادت میں لگ جاؤ اور اللہ کے حضور میں اپنی بندگی کا اقرار کرو کہ اللہ تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتے اور اپنی پکڑ سے تو ہمیں بچائی ہو اس کی معافی اللہ کے دربار میں اور اس کی درخواست اللہ کے دربار میں کرتے ہیں تو حضرت موس علیہ صلاح السلام نے دعا کر دی اس پتھر کے واسطے دعا کی کہ اللہ اس پتھر کو جہنم سے چھٹکارا دے دیجیے نجات دیجیے اللہ نے نبی موسا کی دعا کو قبول کروائی ہے اور اعلان ہو گیا کہ بھئی یہ پتھر جو ہے اس کو جہنم میں نہ داخل کیا جائے نبی کی سفارش منظور کر لی جائے منظور کر لی گئی پھر ایک عرصہ دراز گزر گیا حضرت علیہ السلام السلام کا وہیں سے گزر ہوا وہ پتھر پھر رو رہا تھا اب پھر رہ گئے حضرت علیہ السلام السلام پھر اس سے سوال کیا کہ تیری سفارش تو منظور کرا دی جہنم سے چھٹکارا بھی دلوا دیا تو رو رہا تھا تیرا رونا پسند آ گیا قبول کر لیا گیا اب کیا ہے اب رونے کی وجہ کیا ہے اب کیوں رو رہا ہے فرمایا کہ اے نبی جس رونے کی وجہ سے چھٹکارا ملا ہے وہ رونا نہیں چھوڑنا چاہتا اس رونے نے مجھے بچا لیا میں رو رہا تھا آپ آئے میرے رونے پر آپ کا دل پتیس گیا اللہ کے دربار میں درخواست کی یہ رونے کی برکت سے اللہ نے جہنم سے نجات دے دی اب رونا چھوڑنے کو بھی جی نہیں چاہتا ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تصویر اور وہ ذکر اللہ میں بدرو ہے تو ایک مرید نے کہا حضرت آپ کو تصویر کی اب کیا ضرورت ہے آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے نہایت عالیشان مقام عطا فرما دیا نہایت بلند درجے عطا کیے ہیں اب آپ کو تصویر کی احتیاط نہیں ہے تصویر کا نام عربی میں مذکرہ رکھا ہے مذکرہ کے معنی یاد دلانے والی اللہ کی یاد آ جائے گی تصویر پر گیا ہاتھ دانا ہاتھ میں آیا تو اللہ اللہ جاری ہو جائے گا اس لیے مذکرہ کو ساتھ رکھنا چاہیے لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ ریاکار کہتے ہیں ہاتھ میں بڑا تصویر ہے کہ گھوم رہا بڑا اللہ والا بن رہا ہے تو اللہ والا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا کیا بننا چاہیے اس کو یہ تو اچھی چیز ہے کہ اللہ والا بن رہا ہے شیطان والا نہیں بن رہا ہے یہ تو خوش ہونے کی بات ہے اور فرمایا یہ لوگوں کی بات پر توجہ دے گا نا تو لوگ اس کو دین سے بھی باہر دیں گے کوئی نماز پہ اعتراض کرے گا کوئی داڑھی پہ اعتراض کرے گا کوئی کرتے پہ اعتراض کرے گا سب چھوڑ دو گے تو تین ہاتھ پہ چلا جائے گا تو ایسی باتوں پر توجہ نہ دی جائے تو حضرت تصویر چھوڑ دیجیے یہ ذکر جو تسبیح کے ذریعے سے کرتے ہیں آپ کا تو دل جاری ہے ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے آپ کا دل زبان بھی آپ کی ذاکر ہے کیا ضرور ہے فرمایا بیٹا یہ تصویر کی برکت سے اللہ نے ولایت عطا فرمائی تو یہ تصویر کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس بنا پر یہ تو اب ہمیشہ ساتھ رہے گی تو تین قسم کے پتھروں کا تذکرہ کیا اور یہود کے بارے میں کہا کہ تم تین پتھروں سے بھی جو جڑے ہو نہ تمہارا دل پسیجتا ہے نہ اس میں ہدایت کے سودے جاری ہوتے ہیں نہ اس میں دین کی کوئی بات آتی نہ تمہاری ذات سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے آگے اس کا مضمون بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو کام کر رہے ہو نبی کی بات کو نہ ماننا انکار کرنا ہٹ دھرمیوں پر جمے رہنا یہ تمام چیزیں اللہ کی علم سے غائب نہیں ہیں اللہ نے ان تمام چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جیسا اللہ جانتے ہیں اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلا دیں گے اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے جو حضور کے زمانے کی یہ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سرکار اور صحابہ کے نام سے کہہ رہے ہیں اب تک میں میرو لگوں تمہاری رات دن تمنا یہ ہے کسی طرح سے یہ لوگ تمہاری دعوت قبول کر کے دین میں آ جائیں افتت معاون یوں مین رقم وقت کا نہ فریق یس معاون کلام اللہ حالانکہ ان کا ایک بڑا گروہ یہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے تورات میں بھی سنتا ہے اور خود نبی کی زبان سے بھی سنتا ہے لیکن انہوں نے تورات میں جو آسمانی کتاب تھی اس کے اندر تحریف کر دی تھی تغیر کر دیا تھا اللہ کی کتاب میں ایسی جسارت کی تھی کہ انہوں نے اس کو بدل دیا تھا اس کے مضامین کو بدلا تھا تحریف لفظی بھی کی تھی تحریف مانوی بھی کی تھی مانا بھی بدل دیتے تھے الفاظ بھی بدل دیتے تھے یہ بہت بڑا جرم تھا وہ کرتے تھے دما نما یا لمون اور یہ سب کچھ وہ جان بوجھ کر کرتے تھے بھی ارادہ کرتے تھے ان کو معلوم تھا کہ اللہ کی کتاب میں یہ چیز نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں یوں ہے فلاں ہے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا تو یہ لوگ تحریف کے مرتکب ہیں جو بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے کلام میں ایک ہر بھی ادھر کا ادھر نہیں کر سکتے پروین توگڑیا صاحب نے مسلمان لیڈروں سے کہا تھا کہ تمہارے قرآن کریم میں بیس آیتیں ہیں جس میں جہاد کا تذکرہ ہے اگر تم یہ بیس آیتیں نکال دو گے تو ہم تم کو سینے سے لگا دیں گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے تم کو انڈیا میں رہنے کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگا علماء نے جواب دیا بیس آیتیں تو بہت دور کی بات ہے ایک نقطہ بھی ہم ہٹا نہیں سکتے کیونکہ یہ کلام ہمارا نہیں ہے یہ کلام امانت ہے اللہ کا تو اللہ کے کلام میں ہم تغیر نہیں کر سکتے ہمارا کلام ہوتا تو ہم چینج کر ڈالتے اور رہ گیا آپ کے سینے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم چینج نہیں کریں گے اللہ کی مدد ہمارے لیے کافی ہے ہم پارٹیوں کے محتاج بھی نہیں ہیں اور تمہاری مدد کے بھی محتاج نہیں ہیں ہم تو اللہ کی مدد پر امید رکھتے ہیں اور جب نہیں بدلیں گے اور یہ کے خرچ پر عمل کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی بدر میں اللہ نے مدد کی خیبر میں اللہ نے مدد کی حنین میں اللہ نے مدد کی وہی اللہ آج بھی ہے اللہ آج بھی ہماری مدد فرمائیں گے طاقتوں کی بنیاد نہیں یقین کی بنیاد ہونی چاہیے کہ اصل میں اللہ کے احکام کے پورا کرنے پر اللہ کی مدد آتی ہے یہ یقین رکھنا پڑے گا یہ بڑے اہم مضامین ہیں بہرحال یہود کی سختیاں اس زمانے میں جب حضرت موسا علیہ سلاط وسلام تھے تو بھی موجود تھی اور سرکار کے زمانے میں بھی رہی مشرقین مکہ کی طرح یہ لوگ بھی سخت مزاج رہے سرکار چاہتے تھے کہ مدینے جائیں گے تو یہ تین قبائل میرے قریب ہو جائیں گے اور قریب ہوں گے تو میرے دینی کام کے اندر مدد ملے گی تقویت حاصل ہوگی ان کے ذریعے سے تو یہ تقویت تو کیا دیتے انہوں نے تو اور زیادہ حضور کو تکلیف پہنچائی اکثر لوگ کیا کہتے ہیں زیادہ تر لوگ ایسا مانتے ہیں کہ جب سرکار مدینے گئے تو مکے کے ظلم و ستم سے بالکل نجات مل گئی ہاں یہ بات تو ہے کہ مکے میں جو ظلم و ستم ہو رہا تھا صحابہ کرام مدینہ منورہ جا کر معمول تو ہو گئے لیکن وہاں دوسرے چیلنجز حضور کے سامنے آئے وہاں کی پریشانیاں دوسری قسم کی پریشانیاں تھیں یہاں کھلا دشمنی تھی اور وہاں جو ہے چھپے ہوئے دشمن تھے جن کو پہچاننا بڑا مشکل کام ہے اور وہ رات دن اندر رہ کر کے سرکار کے ساتھ جو ہے وہ سائشیں بچاتے تھے اور دین کو آگے بڑھنے سے روکنے کی تمام گھٹیا کوششیں ہوں گی رات دن جاری اور ان میں بھی تین قبیلے بڑے خطرناک ہیں ایک بنو پینو کا دوسرا بنو نذیر تیسرا بنو قریضہ اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم باہر سے رہ کر ایسی حرکتیں کریں گے کہ ان کا دین مدینے سے آگے نہیں بڑھ سکے گا مکے والوں نے پوری طاقت لگائی تھی کہ دین مکہ کی پہاڑیوں سے اس طرف نہ جانے پائے تو اللہ نے مدینے پہنچا دیا اللہ نے حوشے میں پہنچا دیا پھر جب مدینے کے یہود نے چاہا کہ دین میں رکاوٹ بنے تو اللہ نے یہ تینوں قبیلوں کو زلیل اور رسوا کر دیا یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے رسوا کیا ان کے سرداروں کو قید کیا گیا کتنے لوگ قتل کیے گئے اور خیبر میں جا کر یہ تمام باقی بچے ہوئے بھگوڑے جتنے تھے وہ یہود خیبر خیبر میں پہنچ گیا خیبر میں کئی قلعے تھے سردار نے وہاں محاصرہ کیا اور وہاں بھی ان کو گھیرا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت عطا کروائی اور پھر یہود کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی ادا کروائی کامیابی ہی نہیں دی بلکہ دین حضور کے زمانے میں کیسر و کسرا کے تاج و تب تک جو ہے پہنچ گیا اور پورے عالم میں سردار نے دعوتی خط ان فرمائے اتنی رکاوٹوں کے باوجود اور یہ تو وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں اتنا تیز جو ہمارے یہاں ٹیلی کمیونیکیشن چل رہا ہے ایسا تو تھا بھی نہیں مکے سے مدینے خط لے جانا ہو تو اس کا بڑا نظام بنایا تھا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دارل بنی بنے تھے جگہ جگہ پوسٹ آفس بنے سب سے پہلے پوسٹ آفس کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وجود میں آیا وہ کیسے مدینے سے ایک آدمی مکے والے کا خط لے کے نکلتا ہے کئی کچھ ہوتے تھے جیسے ہمارے یہاں ڈاکیاں لے کے نکلتے ہیں تو کئی ڈاک جو ہے وہ کھیلوں میں بھرتے تھے اور تیز رفتار گھوڑے کے اوپر ایک آدمی سوار ہوتا تھا اور دس یا بیس میل کے فاصلے کے اوپر ایک آفس بنا ہوا ہوتا تھا وہ آفس کے ایک طرف گھوڑے تازہ دم تیار رکھتے تھے اور دوسرے تھکے ہوئے گھوڑوں کے آرام کی جگہ رکھتے تھے دس میل پر آگے چلنے والا پوسٹ مین تیار رہتا تھا وہ پوسٹ مین مکے سے خط لے کے آیا ہوتا تھا مدینے والا مدینے سے چل کر مکے کے خطوط لیتا تھا اب وہاں پہنچتے تھے اور پہنچ کر یہ خطوط جو ہے وہ مکہ کے ایجنٹ کو سپورٹ کر دیے جاتے تھے مکے والا مدینے والے کو سپورٹ کر دیتا تھا اور نمازوں کے اوقات ہوتے تھے تو وہی کنارے کے اوپر نمازیں جو ہے دار البرید کے اندر پڑی جاتی بریج پوسٹ کو کہتے ہیں تو پوسٹ آفس کا نظام بنایا تو کئی مرحلوں میں جا کر کے ایک خط جو ہے وہ مکہ مکرمہ کا مدینے آتا تھا اور مدینے والوں کا مکہ جاتا تھا آج کتنا تیز ہو گیا اس کے باوجود دنیا کے کونے کونے میں صاحب کرام پہنچے اور انہوں نے دین کا کام کیا ہے اور جتنا تیز ہمارے پاس نظام ہے ایسا جو نظام صاحب کرام کے پاس ہوتا تو آج دنیا میں کروڑوں ہاں کروڑ کی تعداد میں مسلمان ہوتے اور پکے درجے کے مسلمان ہوتے اور صحابہ ایک منٹ کے لیے چین سے نہ بیٹھتے پہلے تو سفر بڑا مشکل ہوتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے ایک مہینے میں جا کر کے گھوڑے کی پشت پر آدمی جاتا تھا کہنا تو آسان ہے کہ گھوڑے کی پشت پر جاتے تھے آپ ذرا گھوڑے کی پشت پر آدھا گھنٹہ بیٹھ کر دے دیجیے تو اندازہ ہو جائے گا کہ سو میل کا سفر کرنے میں بیمار نہیں ہو گئے تو کیا گے کسی کام کا نہیں رہے گا گھوڑا اتنا گلتا ہے ہم لوگ کار کے اندر تھک جاتے ہیں اتنی تیز سواریوں کے اندر تھک جاتے ہیں تو اونٹ کتنا ہلتا ہے اور گھوڑا جو ہے وہ کتنا حرکت میں رہتا ہے کتنا اچھلتا ہے کیسے وہ لوگ سفر کرتے ہوں گے ایسی تمام تر دشواریوں کے ساتھ یہ تمام حضرات نے دین کا حق ادا کیا اور دین کا کام کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار کو تسلی دے رہے ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ان کے مزاج کی سختی ہے ان کے اندر سختیوں کا مزاج ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا دین اپنا کام کرتا رہے گا اللہ کا دین پھیلنا ہے تمام تر رکاوٹوں کے باوجود انشاءاللہ پھیلتا رہے گا اللہ تعالیٰ دین کی فہم نصیب کرنا ہے شفیع بھائی زبیری کی اہلیہ کا انتقال ہوا دعائیں مغفرت فرمائیں محمد صدیق دودھ والے بیمار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 الله لدنيانا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن كادنا بالسوء اللهم احفظنا من الإسلام قائما اللهم احفظنا بالإسلام قائما اللهم احفظنا بالإسلام قائدا اللهم احفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم احفظنا من العقاد والبليات ووفقنا للطاعات والعبادات وبارك لنا في الرزق والحسنات اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والامراض اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى اللهم اعنا على تلاوه القران وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يسر لنا في امورنا كلها ولا علينا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف خدائیوں سے درگزر سے اپنا فضل اور کرم شامل حل فرما رحم کے اور کرم کے اور عافیت کے خیر کے فضل کے سکون کے امن و امان کے فیصلے فرما اے اللہ کی رضا دائمی عطا فرما اے اللہ ہر قسم کے گناہوں اور معاشیات اور ضرور اور سیاحت سے اللہ ہمارے حساب حفاظت فرما اللہ تیار کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے اے اللہ تلاوت قرآن کا شیر بنا دے اے اللہ العالمین ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کی ذلتوں سے اور بے زمیوں سے پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما اے اللہ امن و امان والی زندگی عطا فرما اے اللہ دنیا میں اور علاقوں میں جہاں جہاں سیلاب کی شکل ہے اے اللہ ان تمام سیلاب زدہ علاقوں کی مدد فرما اور جو ان کی مدد کرنے والے ہیں ان کی بھی مدد فرما اے اللہ العالمین جن علاقوں میں بارش کی سخت کمی پائی جا رہی ہے اے اللہ وہاں رحمت والی بارشیں برسا دے اور اے اللہ نافعہ بارش برسا اور اے لا العالمین جہاں جہاں جس قسم کی پریشانیاں ہو اے ان تمام پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما اے پورے مجمے کی موسر فرما بیماروں کو شفا دا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما صبح رب عزت سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے اور لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ اور یہ چار تصویرات انشاءاللہ کریں گے تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر جاری رہے گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے پھر انشاءاللہ دعا کریں گے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مسجود نقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود نقیقی کوئی نہیں کوئی نہیں اب تو بس تازہ میں آخر ورد دو پانے Stop! Oh, my God. اللہ بیدار شو بیدار شو بیدار شو غفلت میں ڈوبے ہوئے دل چاپ چاپ حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو اللہ کی یاد میں مشغول ہو دل کا اصلی کام اللہ کی یاد کرنا ہے و دوست یارو یہ دنیا دار پانی ہے دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے بکرتا پتا لات دنیا میں اپنی کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے روز رکھ نماز پا خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آ دل کی سختی کا علاج ذکر اللہ ہے جب ذکر اللہ کم ہوگا دل سخت ہو جائے گا جب تمنا بڑھ جائے گی دل سخت ہو جائے گا اپنی تمنا کی رسک رسم کو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفر عن ذكره الغافرون اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللہ مات نبو سنا تخوا رب کے ہان کا خیر منظر کا و مولا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانه فانك تعلم قرائنه الاعين وما تخفي الصدور یا مقلب القلوب سب قلوب انا آزادی سب قلوب انا علاقات اللہ مشق علانا وسامنا اللہ مشق مروانا ومرو المسلمین ورحم موتانا وموت المسلمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اے اللہ در در کی ٹھوکر ایسا کر تیرے در پر آئے اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم کر کرنا اے اللہ ہمیں تو تیرا نام لینا بھی نہیں آتا اے اللہ جو ٹوٹا ٹوٹا ہو گیا اپنے فضل سے قبول فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے اے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری یاد سے جاری دے اللہ پورے معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے اے اللہ جسم کے جتنے گناہ ہیں تمام سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما غیر سے تربیت کے نظام فرما پچاس کی توجہات آتا فرما اللہ بزرگوں کے فیض جاری فرما ایک پھوٹا کرنا اپنے فضل سے قبول فرما اللہ تیری یاد والی زندگی ہمیں ادا کرنا تیری یادوں والی زندگی فرما کرنا غفلت والی زندگی سے حفاظت کرنا اللہ العالمین معافیات سے اجتناب نہ کی فرما اللہ نیکیوں کا جذبہ اور شوق عطا فرما اللہ عبادتوں کا جذبہ عطا فرما اللہ ہماری نسلوں میں دین کی محبت پیدا کرنا اللہ سرکار کی اتباع نصیب کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما اے اللہ تو ان سے راضی اور خوش ہو جا اور اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ اپنی رضا دائنی عطا فرما دے اللہ اپنے مقبول بندہ بندوں میں سے ہمیں استعمال فرما دے اللہ دین کے کاموں کے لیے ہمیں قبول فرما دے اللہ ہماری نسلوں کو منظور فرما دے اللہ ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما دے اللہ جن کی اولاد پڑھنے پڑھانے میں لگی ہے اللہ کو ان میں نافے ادا فرما کرواؤن جو حج میں گئے ہیں ان کے حج قبول دے جو جانے والے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما اللہ جو جانا چاہتے ہیں اور اسباب مہیا نہیں ہے غیر سے اسباب مہیا کرنا اور اللہ عرمین کی حاضری بار بار احترام کے ساتھ جملے کرنا جو گئے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما آنے جانے والوں کی حفاظت فرما سواریوں کی حفاظت فرما جان مال مالوں کی حفاظت فرما اللہ ان کے حل قبول فرما ان کی محنتوں کو قبول فرما جو رقمیں لگائی ہیں اسے سے منظور فرما برکتوں کا ذریعہ بنا دے اللہ جن کی روزیاں بند ہے غیر سے روزی کے کھلنے کے سامان فرما دے اللہ جس کے وسیع عطا ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور دے جن کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں اللہ عزت کے ساتھ ان کے کاروبار میں برکتیں اور ترقی دے کرنا جو بیمار ہیں انہیں شفا کا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنا جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور کرنا جو مقروض ہیں غیر قرضوں کے پورا ہونے کی سبھی پیدا کرنا اللہ جو گھریلو طور پر پریشان ہیں اے اللہ ان کی گھریلو پریشانیاں دور کروا اے اللہ جو بیرون میں پریشان ہیں ان کی بیرونی پریشانیاں دور کروا اے اللہ ہمیں روحانی جسمانی تمام شفایت کا کر کروا اے اللہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا ادا کروا جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما پورے بجنے کی مفرت فرما امت کے رہتے فرد کی مفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطے میں منظور کرنا پھر نتی گیا ان کا